اور انہی سے ایک تیسری صنعت کے ساتھ مروی ہے وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے جبکہ ان کی ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا آپ نے فرمایا اسے ڈھانپ کر رکھ کیونکہ یہ اورا یعنی چھپایا جانے والے حصے میں شامل ہے حدیث نمبر تیرہ سو نوے مسند احمد